جی جناب عبید الرحمان صاحب بتائیے ہاں۔ سر آیت آپ کے سامنے لتؤمنو باللہ ورسولی ٹرانسلیشن تو کر دے ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور رسول کے کے ساتھ کہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ اور رسول پہ بس واہ ہاں اللہ اور رسول اللہ اور رسول کے ساتھ کے ساتھ کہاں کے مطلب اللہ بھی ایمان لاتا ہے مطلب ارے بھائی یہ تو بہت بہترین بات ہو گئی اللہ بھی ایمان لاتا ہے اللہ اور رسول کے ساتھ ایمان ارے اللہ پہ اور رسول پہ مینو وہی ہے نا تو مینو کیا ہے اور کیا ہے ہاں، وہی نا اللہ اور رسول کے ساتھ ایمان لاؤ نا اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ ٹھیک ہے جب ساتھ کی بول رہا تھا ارے ساتھ میں ساتھ نکل گیا ابھی کیا کروں <laughs> ہاں نا ہو گیا نا اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ اللہ اور رسول پہ ایمان لاؤ اوکے ہاں پر ایمان لاؤ نا اور اور اور ان کا عزت کرو اچھا اور ان کا توقیر کرو اوکے سب ہو اور ان کا تسبیح کرو تو اللہ اللہ اور اس کے رسول کا تسبیح کرنا ہے نا ہاں ہو گیا ختم thank you tata bye bye اور میں نے کیا کہا تھا <laughs> کیا کائے کو تسبیح تسبیح کرنے میں کیا کیا یہ تسبیح عبادت کو کہتے ہیں بھائی تو سب بھی ہو عبادت کو کہتے ہیں عبادت ہے تسبیح تسبیح اور عبادت الگ ہے الگ ہے میں تسبیح اور عبادت الگ ہے تسبیح ہوتا ہے تسبیح ہوتا ہے پاکی بیان کرنا سبح بیان کرنا تسبیح اصل میں تسبیح سبحان کو کہتے ہیں لفظ سبحان سبح پاکی بیان کرنے کو کہتے اچھا ایک سیکنڈ یہ دیکھو ذرا یہ دیکھو تم تم یہاں پہ پاکی والی کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے نا اس کی پاکی بولتے رہو یہ دیکھو یہ پاکی کو کیا کہہ رہے ہیں یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو خواہ نمازوں کے زمن میں یا نمازوں سے باہر یہ سب لوگ پاگل ہیں جو اس کو اللہ کی طرف ملا رہے ہیں آپ کے لیے اللہ کی طرف کے ساتھ محمد کو بھی ملا دیا آپ نے نماز میں تصویر ہوتی ہے یہ عبادت ہوتی ہے بھائی ہاں, ہاں، نماز میں ہوتی نہیں ہے ارے عبادت میں تو تصویر ہوتی ہے نا نبی وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوائنٹ oh, آپ نے کر دیا تھینک تھینک یو یو ہاں تو عبادت نہیں ہوا عبادت وہ الگ ہے عبادت اور عبادت میں تصویر ہے تسبیح اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تسبیح میں جوڑا ہے نہ کہ عبادت میں جوڑا ہے اور میں یہ جو مزہ ہے ہندوستان کے ہر ویکتی کو دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی بہت الگ ہے اور اس کے بعد کیا بتایا ہے ٹھیک ہے شفیع بھائی سے بات کیا تو بھائی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار کبھی آپ نے سنا تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا ہاں، ہاں۔ سورہ اسرا کی ایک آیت ہے یہ بھی آپ سے سیکھ لوں ذرا اس کا ٹرانسلیٹ بتاتا ہوں میں اس کا ٹرانسلیٹ ہے پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد مسجد حرام سے مسجد اقسا تک لے گیا اوکے پاک ہے وہ جس کے کے جس جس کو ہم نے پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو ہاں۔ ہے نا ہاں۔ راتوں رات یعنی ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقسا تک لے گیا راتوں رات میں رات کے لے گیا بیچ میں ہاں۔ مسجد حرام سے مسجد اقسا تک لے گیا لے گیا جس کے ارد گرد ہم نے برکت دیا ہم نے برکت یعنی دیا جیسے جو مسجد اقسا ہے نا بیت المقدس ہاں۔ ہاں۔ وہ بہت برکت والی جگہ ہے اب ہم نے برکت دیا آگے آگے تاکہ اسے اپنی آیات دکھائیں اپنی آیات دکھائیں آگے بے شک وہ سما والا بے شک وہ سمیع و بصیر ہے سننے والا اور بسر والا ہے اچھا اب مجھے یہاں پہ یہ بتائیں اب ذرا اب دیکھیں اس آیت میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے آپ کو مسئلہ شاید تین دفعہ آیت کی ٹرانسلیشن کر کے بھی سمجھ نہیں آئی پاک ہے وہ ذات ذات ذات کوئی شخص بتا رہا ہے ہے ہے پاک پاک وہ وہ تھرڈ پرسن میں جو ہاں۔ لے گیا یا چپ کر جاؤ ہاں۔ چپ کر جاؤ اگر سمجھ آنی ہے نہیں تو تمہیں سمجھ نہیں آنی پھر تم بلا وجہ بولو گے ایک دم سمجھ لو چپ کر کے میوٹ ہاں۔ کر کے سنو پاک ہے وہ ذات تھرڈ پرسن میں پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقسا ایک ذات ہے ایک چیز ہے ایک کوئی اینٹی ہے پاک ہے وہ ذات جو پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد الاقصا سے مسجد الحرام اس کے بعد اب وہ جو پرسن ہے نا وہ اب جو اب وہ ذات اب وہ فرسٹ پرسن میں آنے لگا ہے وی ہم نے بلیس کیا ہے یہ ہم کون ہے پہلا کوشچن ساحل میرا یہاں پہ یہ ہم کون ہے ہم نے میں نے اردو میں میں کہہ لو انگریزی میں وی ہے کیونکہ پرولر کا سینٹینس ہے ہم نے ہم نے بلس کیا ایک وہ زیادہ ہے جو لے کے جی۔ گیا اور ایک وہ ہے جس نے بلس کیا کیونکہ یہاں پہ فرسٹ پرسن کنورٹ ہو گیا تھرڈ پرسن سے ایک ہی آیت کے اندر وہ لے کے گیا تھرڈ پرسن میں کوئی کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے سم بڑی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کسی کے بارے میں پھر ہم نے بلس کیا ہے ہم میں کون ہے ابھی میں نے بتایا تھا اللہ اور محمد دونوں ایک ہے جس کی آپ تسبیح کر رہے ہیں اس نے مانا تھا ہم نے کیا ہے وی شو ہم ہم اچھا تاکہ دکھا سکیں اس کو وی شو ہم ہم تاکہ دکھا دیں اس کو کس کو سروینٹ کو اب سروینٹ کون ہے نو بڑی نوز سروینٹ کون ہے سروینٹ کا نام نہیں ہے یہاں پہ اس آیت کے بعد باقی ساری کی ساری آیتیں کس کے بارے میں ہیں موسا کے بارے میں ہیں لہذا کانٹیکس آف دا قرآن سے لگتا ہے موسا ہے یہ تفسیر کی باتیں کر رہے ہیں ہم آج اس وقت قرآن پہ دیکھ رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے سرونٹ کو اپنے ابد کو اپنے غلام کو اٹھا کے لے گیا ایک ہی رات میں مسجد الاقسا سے مسجد الحرام اب وہ ذات مسجد حرام سے مسجد اقسا مسجد حرام سے مسجد اقسا اب وہ ذات کنورٹ ہو گئی وی کے اندر ہم نے بلیس کیا ہے ہم نے بلیس کیا ہے ہم دکھاتے ہیں اس کو ہمارے سائن ہماری نشانیاں اب یہاں پہ پھر تھرڈ پرسن میں کنورٹ ہونے لگا ہے وہ سب جانتا ہے سب سنتا ہے اب مجھے بتاؤ اس ایریا کو کرنے والا کون ہے ہے کیونکہ وہ فرسٹ پرسن میں اس ایریا کو دکھانے والا کون ہے فرسٹ پرسن میں ہے اس ایریا کے اوپر آئیتے نشانیاں کرنے والا کون ہے فرسٹ پرسن میں ہے لے کے جانے والا کون ہے وہ تھرڈ پرسن کے اندر ہے اور جو سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے وہ کون ہے کیونکہ وہ تھرڈ پرسن کے اندر ہے اب اللہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہے پاک ہے وہ ذات کیونکہ وہ ظاہر تو ایک دم سامنے ہے نہیں اب وہ کہہ دیا ہے پاک ہے وہ ذات یعنی وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اور لوگ سمجھ بھی رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے اس میں سیکنڈ پرسنٹ کی بات کیا ہے ابے ایک ہی سینٹنس میں جو بولنے والا ہے وہ اپنے آپ کو یا تو فرسٹ پرسن میں بولے گا پوری آیت میں یا ہاں۔ پوری آیت میں سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کے طور پہ بولے گا اگر وہ پرسن چینج کر رہا ہے ایک ہی سینٹینس میں اس کا مطلب ہے وہ ملٹیپل لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کسی بھی گرامر کا بیسک اچھا۔ فائدہ یہ ہے اب اگر اللہ چپ کر کے سن اب اگر اللہ یہاں پہ کہتا ہے نا پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو وہ ذات برکت دینے والی ہے وہ ذات آیتیں دکھانے والی نشانیاں دکھانے والی ہے وہ ذات بلس کرنے والی ہے وہ ذات جاننے والی ہے وہ ذات سننے والی ہے پھر ٹھیک تھا پوری آیت میں اگر سارے کام کرنے والا وہ ہوتا تو ٹھیک تھا یا پوری آیت میں سارے کام کرنے والا فرسٹ پرسن میں ہوتا ہی ہی ہی اور وی وی وی تو بھی ٹھیک تھا آیت میں تین دفعہ کانٹیکٹ سوئچنگ ہو رہی ہے مجھے بتاؤ وہ کون ہے اور یہ کون ہے پلیز جو ذات لوگوں سے چھپا ہوا کہتا ہے کہ مجھے بنا دیکھے مجھ پر ایمان لاؤ وہ اپنے آپ کو کہہ دیا کہ پاک ہے وہ ذات سیکنڈ پرسن میں تو اس سے اس اس اس کے کے ذات ذات ذات کی نفی کیسے ہو رہی ہے مان لیا وہ ارے عبید وہ ذات اللہ ہے مان لیا اب مجھے بتاؤ ہاں۔ یہ والی ذات جو ہے یہ کون ہے پھر وہ ذات ہے نا سبحان اللہ جی وہ جو جو لے کے گیا ٹھیک ہے ہاں۔ لیکن اب یہ کون ہے جس نے برکت دی ہے وی یہ کون ہے جس نے برکت دی ہے پھر اگر وہ اللہ ہے تو یہ کون ہے میری ایک مثال سمجھو بڑا بہترین ہے وہ انسان جس نے بیس مالے کی بلڈنگ بنائی بڑا بہترین ہے وہ جس نے بیس مالے کی بلڈنگ بنائی ہم نے اس بلڈنگ میں پینٹ لگایا اور ہم نے ہی اس میں الیکٹریسٹی لگائی اور ساری تعریف اس کی جس نے وہ بلڈنگ بنائی اب بتاؤ کہ اس ہاں۔ میں بلڈنگ بنانے والا کون ہے پینٹ لگانے والا کون ہے اور اس کے بعد تعریف کس کی وہ تعریف اس کی ہے اس لیے وہ بول رہا ہے کہ جس نے اور اسی کے کے اس لیے تعریف ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں میں کتنے بڑے بنا بول رہا ہوں کتنی بے بھائی یہ اتنی سمپل مثال اچھا میں اس طریقے سے سوال کرتا ہوں رکو نہیں نہیں دیے رکو بات سن لو پہلے سوال سن لو سوال سوال سن لو ہاں؟ سوال سن لو میرے بھائی تھوڑا میں سوال کرتا ہوں تاکہ تم کو سمجھ میں آئے پاک بہترین ہے وہ جس نے بیس مالے کی بلڈنگ بنائی ٹھیک ہے فرسٹ اسٹیٹمنٹ سمجھ میں آیا فرسٹ اسٹیٹمنٹ سمجھ میں آیا ہوں بہترین ہے وہ جس نے بیس مالے کی بلڈنگ بنائی ہم نے ہم نے بلڈنگ میں پینٹ مارا اور ہم نے الیکٹریسٹی لگائی تعریف ہے اس کی جس نے بلڈنگ بنائی اب ادھر بتاؤ بلڈنگ بنانے والا کون ہے اور پینٹ مارنے والا اور الیکٹریسٹی لگانے والا کون ہے جب میں یہ اسٹیٹمنٹ بول رہا ہوں تو جس نے لگایا وہی تو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے نا تم لوگ کو عقل نہیں ہے تم نے ایگزامپل اتنی زبردستی ہے کہ شاید میں اگلے دو گھنٹے مزید نہ دے سکتا تم نے ایگزامپل دے کے چیڑ پھاڑ کے رکھ دیا شاید کو وہ ڈنگر کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کہہ رہے ہو یہ جان بوجھ کے سمجھنا نہیں چاہتے ہے بے وقوف ہو ارے میرے بھائی بلڈنگ بنانے والا کوئی اور اس کو تھوڑا نیچے کرو یہ سنے گا نہیں اس کو میں ہی سمجھا دیتا ہوں جو میں نے جو میں نے ابھی مثال دی ہے جو میں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے حساب سے بلڈنگ بنانے والا کوئی اور ہے پینٹ لگانے والا اور الیکٹریسٹی کا کام کرنے والا کوئی اور ہے اور تعریف کی جا رہی ہے اس بلڈنگ بنانے والے کی نہ کہ پینٹ لگانے والے کی اور نہ الیکٹریسٹی کا کام کرنے والے کی یہ اتنا سمپل چیز نہ ان کو سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی ان کے اللہ کو سمجھ میں آئی تھی کہ بات اپنی کیسے رکھنی ہے میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن میں ملٹیپل ڈیٹیز ہیں ہم نے مونتھیزم آف دا قرآن کو پچھلی دفعہ جتنا ختم کیا تھا آج ہم مزید ڈیپ گئے میں اسلام میں مونتھیزم نہیں ہے